السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 448 صدقات کی بہت قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں دھیان سے سنیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے نمبر دو تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر تین کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر چار کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے نمبر پانچ پتھر کاٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے نمبر چھ اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے یہ حدیث میں ہے اب سارے صدقات تو فوراً آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک صدقہ فوراً کر سکتے ہیں بیوی کے سامنے دیکھ کے مسکرائیے اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرائے صدقے کا ثواب مل جاوے گا بیوی نہیں ہے کوئی دوست ہے مسلمان اس میں مسلمان کا شرط لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر آپ کو مسلمان ہے خالی اس کے سامنے دیکھیے آپ تو دیکھنے سے جو ہے وہ صدقے کا ثواب مل جائے گا اب دیکھنے سے مسکرا دیکھ کر مسکرائیے آپ ہاں۔ بیٹا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے یعنی مسلمان مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے اس مسکرانے کو صدقے کا ثواب کہا گیا اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسری روایت میں ہے میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں تو یہ عمل تو کر لیجئے فوراً چونکہ بیگم پاس میں ہوگی شوہر قریب ہوگا نہیں تو دوست قریب میں ہوگا نہیں تو کوئی نہ کوئی مسلمان ہوگا مسجد میں جائیں گے کسی نہ کسی سے ملیں گے تو جو ہے مسکرا دو مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے یہ صدقات کی قسمیں ہیں اور یہ حدیث ترمزی میں ہے اسے ذہن میں رکھنا اور کبھی کبھار جو ہے اس پر عمل کرتے رہو یعنی جب بھی کسی کو مسافہ کرو تو مسافہ کرنے سے پہلے مسکرا لو اچھے طریقے سے بس مسکرانا یہ بھی سطح کا ثواب ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں لیکن بعض لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں ان کے دل اتنے میلے ہوتے ہیں کہ مسکرائیں گے لیکن اندر کا جو ہے ان کا بڑا سے وہ ختم نہیں ہوتی اس لیے فرمایا یہ نفاق کا بہت نیچا درجہ ہے بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جن کو حدیت دو ان سے محبت سے باتیں کرو دعا سلام کرو اور بہت اچھی طریقے سے ملیں گے ہنس کر ملیں گے مسکرا کر ملیں گے لیکن اندر ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دلوں پر مہرے ہوتی ہے یہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کرنا یہ زبردست بیماری ہے فی قلوبہم مرد فزادہم اللہ مردا یہ زبردست بیماری ہے اس لیے نفاق نہیں ہونا چاہیے مسکراوے تو دل کے اندر بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر الحمد للہ رب العالمین